خلاصہ فضائل دعا عافیت نمبر ایک یہ سب سے افضل دعا ہے عافیت مل جائے تو کامیابی یقینی ہے نمبر دو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعائے عافیت کا کبھی ناغہ نہیں فرماتے تھے نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو عافیت کی دعا مانگنے کی بار بار تاکید فرمائی نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر بھی لڑائی سے پہلے عافیت مانگنے کی تاکید فرماتے تھے نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کو بندے کا عافیت مانگنا جتنا محبوب ہے اتنا کسی اور چیز کا مانگنا نہیں نمبر چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر روتے ہوئے دعائے عافیت کی تاکید فرمائی نمبر سات ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں نمبر آٹھ اذان و اقامت کے درمیان کا وقت قبولیت دعا کا ہے اس میں بھی عافیت مانگا کرو نمبر نو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مریض اصحاب کرام کو عافیت کی دعا دی اور ان کو شفا ملی نمبر دس لوگ عافیت مانگیں تو مصیبتوں اور وباؤں سے محفوظ رہیں نمبر گیارہ جس کو للت القدر نصیب ہو وہ اس میں عافیت کی دعا مانگے نمبر بارہ عافیت اور شکر کا مقام مصیبت اور صبر کے مقام سے زیادہ پسندیدہ ہے نمبر تیرہ کوئی دعا پوچھے تو عافیت کی دعا بتانی چاہیے نمبر چودہ عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیگر دعاؤں سے زیادہ محبوب ہے نمبر پندرہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی عافیت کی دعا مانگنی چاہیے تب خود کو بھی عافیت ملتی ہے نمبر سولہ بندو نے مغفرت اور عافیت سے افضل کوئی دعا نہیں مانگی نمبر سترہ کسی کو جمعہ کے دن قبولیت کی مقبول گھڑی ملے تو وہ اس میں عافیت مانگے نمبر اٹھارہ دنیا میں ایمان و یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں نمبر انیس اپنے بچوں کے لیے عافیت کی دعا کرنی چاہیے نمبر بیس جہاد میں باقصد عافیت کی دعا مانگنی چاہیے تاکہ حزیمت سے حفاظت رہے نمبر اکیس جب کوئی شخص مسلمان ہو تو اسے نماز کے بعد عافیت کی دعا سکھائی جائے بعض دیگر کے ساتھ نمبر بائیس رات دن عافیت کی دعا کثرت سے مانگنی چاہیے نمبر تیئیس مریض کو عیادت کے وقت عافیت کی دعا دینی چاہیے نمبر چوبیس کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو اپنی عافیت پر شکر ادا کریں نمبر پچیس بجلی کی گرج چمک کے وقت عافیت کی دعا مانگیں نمبر چھبیس عافیت کی دعا بہت سی خیروں کی جامع ہے نمبر ستائیس ہر صبح و شام عافیت اور نعمت کا شکر ادا کرنے والے اصل شکر گزار بندے ہوتے ہیں نمبر اٹھائیس عافیت کی دعا میں مال کی برکت بھی ہے نمبر انتیس نفس کے شر سے عافیت مانگنا بہت نفع بخش عمل ہے نمبر تیس گناہ گاروں کو دیکھ کر اسے اعلان تان نہ کرو بلکہ عافیت مانگو نمبر اکتیس اصل نعمت و عافیت ہے نمبر بتیس عافیت مانگنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں نمبر تیئیس جس کھانے پر عافیت کی دعا مانگی جائے وہ نقصان نہیں دیتا نمبر چونتیس مشکل حالات میں موت کی تمنا نہ کرو بلکہ عافیت مانگو نمبر پینتیس مقبول اوقات میں اگر صرف ایک دعا مانگنی ہو تو دنیا آخرت کی عافیت مانگنی چاہیے نمبر چھبیس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو ممبر پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے دعا عافیت کی تلقین فرمائی نمبر سینتیس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کی محرومی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے نمبر اٹھتیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب نواسے کو وطر کی جو دعا سکھائی اس میں دعا عافیت بھی ہے نمبر انتالیس عافیت نہ مانگنے والوں کو سخت مزاج فرمایا گیا نمبر چالیس جو مغفرت رحمت عافیت رزق کی دعا مانگے تو وہ دنیا و آخرت کی بھلائی جمع کر لیتا ہے اللہم مغفلی لی ورحمنی و عافنی